اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو آمان والوں پر اترا صبح کو اس پر آمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں